ورقہ بن عمر نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیح نے ان سے مجاہد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ آیت بدترین حیوانات اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے ذرا کام نہیں لیتے بنو عبدالدار کے کچھ لوگوں کے بارے میں اتری تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چھیالیس